الرحمن الرحيم لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح عام طور پر شبہ نے مصرا فلق صبح کو حال قرار دیا ہے اور اللہ رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مفول مطلق ہے اور تقدیر عبارت ہے اللہ جات مجی الصر فلق صبح جب مجی المصرا فلق صبح تقدیر نکالی جائے گی تو یہ جات کا مفول مطلق ہو جائے گا فلق صبح دوبارہ آتے ہیں صبح صادق کی سپیدی صبح صادق کی روشنی فلق کے معنی چیل کے آتے ہیں پھاڑنے کے آتے ہیں ان حق بھی ہے اللہ تعالی دانے کو بھی چیرتے اور پھاڑتے ہیں اور ان سے پیداوار ہوتی ہے ہوتا ہے اور گٹھلیوں کو بھی چیرتے اور پھاڑتے ہیں اور ان سے درخت پیدا ہوتے ہیں تو عام طور پر فرق صبح کے ساتھ اس چیز کو تشبیح دی جاتی ہے جو بہت ظاہر اور بین اور واضح ہوتی ہے یہاں اس تشبیح میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے صبح صادق کی روشنی جب نمودار ہوتی ہے تو رات کی اندھیریاں اور رات کی ظلمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں وہ غائب ہونے لگتے ہیں اور یہ خبر ہوتی ہے اور یہ اطلاع ہوتی ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے تو جس طریقے سے کہ صبح صادق کی روشنی سے اندھیریاں ظلمات میں کمی شروع ہو جاتی ہے اور ستارے غائب ہونے لگتے ہیں اور یہ اطلاع ہوتی ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے تو اسی طریقے سے شمس نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادقہ اور صالحہ دکھلائے گئے اور شجر حضر آپ کو سلام کرنے لگے اور روشنیاں آپ کو نظر آنے لگی اور یہ رویال صادقہ کا نظر آنا اور شجر حدر کا آپ کو سلام کرنا اور روشنیوں کا دکھائی دینا یہ اس بات کی اطلاع تھی یہ اس بات کی خبر تھی کہ اب شمس نبوت طلوع ہونے والا ہے چنانچہ شمس نبوت طلوع ہوا اور شمس نبوت کے طلوع ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظلمات اور اندھیریا ختم ہوئی اور شمس نبوت کے طلوع ہونے کا اثر یہ ہوا کہ علم و فضل کی روشنیاں پھیلنا شروع ہو گئی ظلمات جو جہالت کی تھی اور کفر و شک کی تھی وہ چھٹنے لگی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی اور کی روشنیوں کو ہم نے پھیلنا شروع کر دیا اور نہ صرف یہ کہ اسے اس کا آغاز ہوا تھا بلکہ اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے تو اس لیے فقان لایا رو اللہ جہاں مسلا فلق صبح کی گاہ بات یہاں پر بیان کی گئی آگے تھا کہ فی تہنس کے خلوص کی وضاحت ہو گئی تھی سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ روایت کے اندر آپ کی عبادت کا طریقہ چونکہ مذکور نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کا عبادت کا طریقہ کیا تھا یہاں تو صرف یہ تحمس کا رہے ہے اور اس کے بعد تعبد کے باقی تعبد کی کیفیت کیا تھی اور تعبد کی نوعیت کیا تھی اس کا کوئی ذکر روایت کے اندر نہیں ہے میں کوئی تذکرہ بھی اور عقل کسی طریقے کے لیے مانع نہیں لہٰذا کہا جائے گا کہ جو بھی طریقہ آپ نے مناسب خیال کیا ہوگا اس کے مطابق آپ عبادت کرتے رہو بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ انبیاء سابقین کی شریعت کے مکلف تھے اس میں حضرت آدم کا نام بھی آیا ہے اس میں حضرت نو کا نام بھی آیا ہے اس میں حضرت ابراہیم کا نام بھی آیا ہے اس میں حضرت موسا کا نام بھی آیا ہے اس میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی آیا ہے لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی نبی کی تعریف تو نہیں کی گئی تو اس لیے بار حضرات نے یہ کہا کہ جس پیغمبر کی تعلیم آپ کو صحیح اور محفوظ طریقے پر پہنچی تھی اس کے مطابق آپ عبادت کرتے انبیاء صابقید کی شدید کے آپ مغلط تھے میں نے آپ کے پانچ نام لیے گئے آدم نو ابراہیم موسا عیسا علیہ السلام لیکن تعلیم کسی کی نہیں تو اس لیے بار نے یہ کہہ دیا کہ ان میں سے جس نبی کی تعلیم آپ کے پاس محفوظ طریقے پر پہنچی ہوگی اس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہوں گے مگر ظاہر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مراقبے میں مشغول رہتے تھے اللہ کی عظمت و جلال کا آپ کے قلب پر استعدار رہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مصنوعات خدا بندی میں آپ غور کر کے اللہ کی عظمت و جلال کا گوا قلب میں فرمایا کرتے اگر حضرات نے ایک بات اور کہ وہ بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے صالحہ کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے آپ کو عبادت کا کوئی طریقہ بتایا جاتا ہو اور اس کے مطابق آپ کرتے ہیں صالحہ کا سلسلہ تو تھا ہی اور الہام اور کش بھی آپ کے لیے کوئی ممتنعات میں سے نہیں ہے تو صالحہ کے ذریعے سے یا کشف و الہام کے ذریعے سے آپ کو طریقہ عبادت کا بتایا جاتا ہوگا اس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہیں اس کے بعد آگے ہے قبلان اپنے گھر لوٹنے کے شوق سے پہلے آپ غیر میں تشریف فرما پہنچتے یہ قبل عمل علی اس واسطے لگائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی آپ کا سر آپ کا شعور آپ کا ادراک وہ سلامتی والا تھا اس لیے آپ نے نہ خود اپنے لیے ربانیت کو اختیار کیا اور نہ اپنی امت کو ربانیت کی تعلیم دی چنانچہ آپ کو جب گھر آنے کا خیال آتا تھا اور اشتہار ہی ہوتا تھا تو آپ گھر آتا تھا یہ گھر آنا آپ کا اپنے اہل کی ملاقات کے لیے یہ رحبانیت کی نفی کی دلیل ہے اور رحبانیت جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ حکمت خدا بندی کے بھی خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے حکمت خدا بندی کے خلاف یہ ہے کہ اللہ کی حکمت نسل کے جاری رکھنے کی رضامیت اگر اختیار کی جائے گی تو نسل کشی لازم آئے گی اور نسل کا انقطاع ہوگا اور نسل کا انقطاع ہونا یہ اللہ کی حکمت کے منافی ہے اللہ کی حکمت کے خلاف تو اس لیے یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے اسی طریقے سے فطرت انسانی کے بھی خلاف اللہ تبارک نے انسان کی فطرت یہ بات رکھی ہے کہ اس میں خواہشات نفس کی پیدا ہو اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا طریقہ اختیار کرے رحدات اور رحبان کی تاریخ آپ پہلے کہ جنہوں نے رحبانیت اختیار کی ہے ان کے یہاں کتنی حراست موجود ہے اور ان کے یہاں کتنے منقرات اور فوائش کا انتخاب ہوتا ہے وہ ایک مستقل تاریخ ہے اور وہ ادب ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رحبانیت اختیار کرنے والے مرد اور رحبانیت اختیار کرنے والی عورتیں اس رحبانیت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکی کیوں نہیں کر سکی اس لیے نہیں کر سکی کہ انسانی فطرت کے خلاف اور انسانی فطرت کے خلاف آدمی کب تک بڑا قائم رہ سکتا ہے اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ غالب گھر آ جاتے تھے اور پھر توشا لے کر جاتے تھے سبما یوزی والوں خدیجہ جب اہل ہوتا تھا تو خدیجہ کے پاس آ جاتے تھے فوت علی تو بہانا یہ ہے کہ نسل کی زمین آپ عبادت کی طرف لوٹا دیں جو سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ غیر غیر میں آپ کا قیام عبادت کے لیے تھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمبے اسلحا کی ضمیر عبادت کی طرف لوٹے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلوت کی طرف لوٹے اس لیے کہ غیر غیر میں آپ خلوت کیا کرتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرتن کی طرف لوٹے کہ جیسے پہلے مرتبہ پہلی مرتبہ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے ایسی دوسری مرتبہ بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے الحق حق حق آپ کے پاس آ گیا حتى جا الحق میں اس سے مراد وہی ہے میں آئی حق سے مراد رسول الحق اللہ کا خاصد جو جبری میں امین ہے وہ آ گئے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ الحق سے مراد الامر البین الواضح لیا جائے اب تو خواب نظر آ رہے تھے شدر حضر سلام کر رہے تھے روشنیاں دکھائی دیتی تھی بات تبہید کی حد تک تھی اور اب بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ نبوت ہو گئی تو الامر البین الواضح بھی الحق سے مراد لیا جا سکتا ہے اور کا مطلب ہوگا نبوت کہ نبوت آ گئی پہلے تبعید تھی اور اب مماحت لہو آ گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وہی آپ پر آئی ہے یہ کب آئی ہے ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ وہی آپ پر آئی ہے ربیع الاول اور حافظ ابن قیم کی رائے یہی ہے ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ وہی آئی ہے آپ پر رمضان اور حافظ ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے ربیع الاول میں پہلی تاریخ اور آٹھویں تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ربی الاول کی پہلی تاریخ کو یا آٹھ تاریخ کو آپ پر وہی نادل ہوئی رمضان کے بارے میں سات رمضان سترہ رمضان چوبیس رمضان کا ذکر کیا گیا ہے کہ سات رمضان کو آپ پر وہی آئی یا سترہ رمضان کو آپ پر وہی آئی یا چوبیس بعض حضرات نے ستائیس رجب کی تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے کہ ستائیس رجب کی تاریخ میں آپ وہی آئی حافظ میں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان کی تاریخ کو ترجیح دی جائے گی اس لیے کہ شہر رمضان النبی ان ضلع فی قرآن خود قرآن کر رہا ہے جب شہر رمضان النبی عمل فی القرآن قرآن کا اعلان ہے تو ظاہر کہ اسی کو توجہ ہونی چاہیے لیکن جو حضرات ربیع الاول کی تاریخ کے خیال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لہرے محفوظ سے بیت العزت کی طرف قرآن مجید کا نزول وہ شاعر شار میں ہوا تھا لیکن آپ کو وہی کا آغاز وہ ربی الاول میں ہوا حافظ نے شاہدا النبی فی قرآن کو دلیل بنایا تھا اور کہا تھا کہ رمضان میں وہی کا آغاز ہوا ہے لیکن حافظ قیم وغیرہ جو ربیع الاول میں نزول وہی کے قائل ہیں وہ دو باتیں کہتے ہیں ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ جو رمضان کا نزول ہے یہ لہر محفوظ سے بیت العزت میں ہوا ہے اور آپ بھی بجول کا آغاز ربی میں دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہی اور مدان النبی عمدہ فیل قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی رمضان میں نازل ہوئی بلکہ اس کے معنی ہے شاہ رمضان النبی البی عمدہ فیحب القرآن بازمتی وفردی رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس کی تعظیم میں قرآن نازل ہوا اور اس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا ہے اور اس میں رمضان کا فرض قرار دیا گیا تو وہ اس سے نزول قرآن مراد دیے گئے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے رمضان کی عظمت کا نزول رمضان کے بل رمضان کے روزوں کی فضیت کا نزول مراد اس کے بعد تو یہ سوال ہوگا کہ جب آپ پر وہی نادل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی تو اگر ربی الاول قرار دیا جائے تو چونکہ آپ کی ولادت طے شدہ ہے ربیع الاول میں اور ربیع الاول ہی میں قرآن نادل ہوا تو پورے چالیس سال آپ کی عمر ہوگی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کا مزید ہوا تو رمضان تک ربیع الحمدل سے چھ مہینے تو یا تو یہ کہا جائے ہے کہ ساڑھے انتالیس مہینے تھے چالیس ہزار شروع ہو گئے اگر مزید ربیع الاول میں تو پیدائش بھی چونکہ عمر میں لہذا پورے چالیس سال کی عمر ماننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مزدور رمضان میں ہے تو رمضان تک ربیع اول سے چھ مہینے ربیع اول میں انتالیس سال ہو گئے اور رمضان تک چھ مہینے اور آئے تو بعد چالیس سال ہوگا اور چالیسویں سال کے گوشت شروع ہونے کے بعد آپ پر وہی نازل ہوئی اور یا پھر یہ کہا جائے کہ ربیع لمن تک چالیس پورے ہو گئے تھے اور چالیس کے پورے ہونے کے بعد چھ مہینے اور ہو گئے تھے تو ساڑھے چالیس سال کی عمر میں آپ پر قرآن نہ ہوئی ربیع لمن بھی دے گئے پورے چالیس سال رو دام میں اگر ربی امول تک انتالیس ہے تو رو دام تک سو انتالیس ہوں گے مطلب یہ ہوگا کہ چالیسویں سال کے شروع ہونے کے بعد آپ کا وہی کا نزول ہوا اور جب آپ چالیس ربی الاول میں پورا کر لیتے اور اس کے بعد چھ مہینے لیتے تو ظاہر ہے کہ ساڑھے چالیس سال کی عمر میں آپ پر نزول قرآن ماننا پڑے گا اس کے بعد جو ہے فجا الملک فرشتہ آ گیا فخال اقرا اس نے کہا تو فخالہ فقل تو بہانا بخاری یہ بات آپ ذہن میں رکھے کہ فرشتہ جب ابتدا آیا تو آپ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے لیکن جب معاملات پیش آئے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ فرشتہ فرشتے میں آ کر آپ سے کہا تو آپ نے کہا بخاری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو انہیں آپ کو خراب کا حکم دینا یہ تکلیف ہمارا ہوتا ہے اور تکلیف والے پاس جائز نہیں ہے تو پھر فرشتے نے آپ کو خراب کا حکم اقرا کہہ کر کہہ دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر تکلیفی نہیں ہے امر ترسیبی ہے امر تکلیفی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں تو کہاں سے پڑھیں تو پڑھے ہی نہیں اور اگر امر ترسیبی بھی مراد بھی ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح میں کہوں تم بھی اسی طرح تو ظاہر ہے کہ آپ کا سہول اعظم ہیں آپ کے لیے تنقید کے مطابق پڑھنے میں کوئی اشکال ہی نہیں جب تنقید مراد ہے تکلیف مراد نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے بخاری کو میں نہیں پڑھ سکتا دو ترجمے میں پڑھا ہوا نہیں دوسری کہ میں پڑھ نہیں سکتا میں پڑھنے پر قادر نہیں پہلا ترجمہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ ذرا کا مشکل معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ مقصود تلقین تھی اور آپ کے لیے تلقین کے مطابق پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ٹھیک ہے آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ فصیح و دلیب گفتگو کرتے ہیں اور فصیح و غمیر گفتگو میں آپ ہے تو پھر تلقین کے مطابق پڑھنے میں آپ کو کیا مشکل پیش آئی تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں آپ عبادت میں مستغرق تھے ابدیت آپ پر بہت غالب تھی جب آپ عبادت میں مستغل تھے اور ابدیت آپ پر غالب تھی اور اچانک فرشتہ آ گیا تو آپ پر بالکل قابل نہ ہو یہ بالکل ہوتا ہے جیسے تعلیم ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے بہت بھی استعداد ہوتا ہے کسی بڑے استاد کے پاس وہ جاتا ہے اور وہاں اس کی آواز ہی نہیں نکلتی وہ پڑھنے پر قابل ہی نہیں ہوتے روز اس پر اتنا چھا جاتا ہے اور وہ اس قدر محمود ہو جاتا ہے کہ پڑھنے پر قابل نہیں ہو یہاں یہی کیفیت ہے کہ آپ چونکہ ابدیت میں کمل کو پہنچے ہوئے تھے اس عبادت کا آپ پر حاوی تھا فرشتہ اچانک آیا تو اس لیے آپ مغلوب ہوئے آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا میں پڑھنے پر قابل نہیں حافظ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ بخاری کی روایت میں بخاری کا لفظ آیا ہے یہ نہ نافیہ ہے یہ ماں استفامیہ نہیں اس لیے کہ یہاں ماں کی خبر پر با داخل ہے اور با ماں کی خبر پر داخل ہوتی ہے ماں استفامیہ کی خبر پر داخل نہیں با ماں کی خبر پر داخل ہوتی ہے ماں استفامیہ کی خبر پر نہیں داخل ہوتی اور یہاں داخل ہے لہذا معلوم ہے کہ من ہے اور یہ گوا استفامیہ نہیں حافظ یہ بھی کہتے ہیں کہ اخش نے اگرچہ نا استفامیہ کی خبر پر باقی کے داخل ہونے کو جائز قرار دیا ہے لیکن یہ شاد معافی کی خبر کو کا داخل ہونے معمولات میں سے اور میں استفادیہ کی خبر تو بعد نہیں آیا کرتی اور اخش نے میں استفادیہ نے بھی باپ کو خبر کے لیے جائز قرار دیا ہے لیکن وہ گوا شاد علامہ عمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب نے استفانیہ کی نفی کر دی یہ بات تو قابل قبول نہیں اس لیے کہ دوسری روایت یہ بھی آیا ہے کہ جب جبریل نے اخرا تھا تو آپ نے فرمایا کیسا اخرا اور یہ بھی آیا ہے کہ جب جبریل نے اخرا تھا تو آپ نے فرمایا ماضا اخرا تو یہ روایات جو کیسے اخرا اور ماضا اخرا کی ہے یہ بھائی نہیں اس بات کی کہ ماں کو استفامیہ قرار دیا جائے اور نے چونکہ استفامیہ میں ماں کا جواب بیان کیا ہے صرف اس جواب پہ ہماری نظر نہیں ہے ان روایات پہ بھی نظر ہے جن روایات کے اندر کیسا اخراؤ اور ماں اخراؤ اثر ہوا ہے اس بنا پر استفامیہ کی نفی کرنا اور یہ کہنا کہ یہ نافیہ ہی ہے غلط لہذا شامہ رحمت اللہ علیہ نے تطبیق بیان کی تطبیق یہ بیان کی کہ پہلی مرتبہ جب جبری امین نے اقرا کہا تو آپ نے فرمایا وہاں وہاں نہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں کر سکتا پہلی مطلب میں پڑھنے پر قابل نہیں وجہ آپ کو بتا دی دوسری مرتبہ وقت کے بعد عظیم نے آپ سے کہا اقرا تو آپ نے کہا ماں انا بخاری یعنی کیسا اخرا ماں انا بخاری میں کیسے پڑھوں میں تو خاری نہیں پہلے تو یہ تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا پڑھنے پر قابل نہیں ہوں یہ پہلی مرتبہ مولانا بخاری کے بعد ہے اور دوسری مرتبہ حد کے بعد جب اقرا کہا گیا تو وہاں مولانا بخاری کا مانا ہے کہ کیسا کرو میں قابل نہیں ہوں کس طرح کروں تیسری مرتبہ حد کے بعد جب جبریل نے اقرا کہا تو پھر آپ نے فرمایا وعدہ کو کیا پڑھو اب تمام روایات میں تطبیق پہلے بخاری کا گانا ہے کہ میں پردے پر خادم نہیں ہوں دوسرے ماں بخاری کا گانا ہے کیسا کرو ماں بخاری میں کیسے کروں وہاں تو پڑھنا جانتا نہیں تیسری مرتبہ جب اقرا کہا تو اس کے معنی ہے اور رت کے بعد کہا کرو میں کیا کروں تو ہاں، ابو شامہ نے یہاں جو تصویر بیان کی ہے یہ ایمی کی رائے کے مطابق ہے اس کے اندر ماں نافیہ بھی ہو گیا اور ماں استفامیہ بھی ہو گیا اور وجہ اس کی کیا ہے کہ روایات صرف ماں بخاری یہ نہیں ہے کیسا اخرو اور مادہ اخرو کی بھی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ فحقنی فغتنی تھی یہ تنی تی کے ساتھ ہے اور تا کے ساتھ بھی ہے نونے دونوں کے ایک اس کے انہوں دبانے جیل نے مجھے دبایا اس کے بعد ہتھی بلا اور الجو اس کا آپ سمجھ ایک ہے جوت جیم کے زمنے کے ساتھ اس کے معنی ہے طاقت اور گنجائش اور ایک ہے جیم کے فتح کے ساتھ اس کے معنی ہے تکلیف اور مشقت اگر جیم کا غفت بھی ہے کے ساتھ بھی ہے دونوں معنی ایک ہے اور اب جو جیم کے بندوں کے ساتھ بھی ہے اور جیم کے فتح کے ساتھ بھی ہے جب جیم کے دبو کے ساتھ ہوگا تو اس کے بانا طاقت اور گنجائش کے ہوں گے اور جیم کے فتح کے ساتھ ہوگا تو اس کے معنی مشقت اور تکلیف کے ہوں گے اب یہ چار صورتیں ہوں گی حتیٰ بلغ منی ہتہ بلا بلغ الجہ دو ہتہ ابنی یہاں تک کہ جبریل کا دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا ہتھی گلا ابنی الجود کا فائل خراب دے یہاں تک کہ انہوں نے مجھے دبایا اور میری طاقت جواب دینے لگی میری برداشت ختم ہونے لگی یہ الجہد فائل ہوگا اور جیم کا درما ہوگا اور مانا طاقت اور گنجائش کے ہوں گے کہ انہوں نے دبایا تو میری طاقت جواب دینے لگی میری گنجائش ختم ہونے لگی جہدے اگر آپ کہیں گے تمام ہوں گے یہاں تک کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی میری تکلیف انتہا کو پہنچ گئی دل کے معنی طاقت اور گنجائش کے ہیں اور دل فتح کے معنی تکلیف اور مشقت کے ہیں اور الجودوں اور الجہدوں کو ہم فائل قرار دے رہے ہیں اور پہلی صورت جب جین کا دبا ہے تو مطلب یہ کہ طاقت اور گنجائش ختم ہو گئی اور اگر جین کا فتح ہے تو میری تکلیف اور میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی اور اگر آپ اس کو مفور کرا دے تو ہمارا بندی الجودہ حتہ بندی الجادہ تو فائل غلط ہوگا یہاں تک کہ کو دبانا میری طاقت کی گنجائش کی انتہا میں پہنچ گئی اس کے بعد میرے اندر طاقت یا میری مشقت کی میری تکلیف کی انتہا میں پہنچ گئی حتیٰ ہوں الجہدہ الجا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا میری گنجائش کی انتہا کو پہنچ گیا حتیٰ الجاد دبانا میری میری تکلیف اور مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا یہ چار سو ہوتے ہیں اس کے بعد میں پھر یہاں بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ جبریل امین نے جو بار بار آپ کو دبایا اس کی وجہ کیا تو اس سے میں بہت سے اخبار دو تین بیان کر دیتا ہوں حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کے کہ آج پر ابدیت کا انتہائی غلبہ تھا آپ اس غلبہ ابدیت کی بنا پر یہ خیال فرماتے تھے کہ اس ذمہ داری کو میں انجام نہیں دے سکوں گا یہ جو ذمہ داری ہے یہ بڑی کٹن مشکل ذمہ داری ہے میں اس کے لائق نہیں ہوں میں اس کو انجام نہیں دے سکوں گا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جنو امین نے ایک مرتبہ دبایا دو مرتبہ دبایا تین مرتبہ دبایا اس دبانے کا مطلب یہ تھا تاکہ آپ کو اپنی اہلیت کا ادراک ہو آپ کو اپنی صلاحیت کا احساس ہو بہت سے گزرے آپ تو سب سے بہت سے گزرے آپ تو ان سب کے سردار ہیں انہیں جب یہ تو ٹھیک میں آپ کو بطریقہ کا ہوگی تو ان کی رائے یہ ہے کہ وقت سوا سب حضرت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو اپنی اہلیت اپنی صلاحیت کا احساس دلا دیے تھی وہ آپ ادیت کی بنا پر اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھ رہے یہ شہد رحمت اللہ علیہ کی بات ایک جواب کی رائے یہ ہے کہ حضور کو آپ تین مرتبہ دبایا کا سلامی کرتے کہ پہلی بار تباہ کا مطلب یہ تھا کہ دنیا سے آپ کا دل فارغ ہو جائے اور نازل ہونے والی وہی کی طرف متوجہ ہو جائے دنیا سے آپ کا انقطا ہو جائے دنیاوی خیالات سے آپ کا قلم فارغ ہو جائے اور نابل ہونے والی وہی کی طرف آپ کی توجہ کام ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اسی کی تاکید تھی تیسری مرتبہ اسی کی تاکید تھی کہ آپ کا خلو بنیادی خیالات سے فارغ ہو اور وہی کی طرف متوجہ بعض نے اس میں اور حسن پیدا کی انہوں نے کہا کہ اصل میں پہلی مرتبہ تو اس لیے لگایا تھا میں وہ خل دنیا لا لا تخلى عن علائق الدنيا تخلى عن معاملات الدنيا دنیا سے آپ کا خل فارغ ہو جائے دوسری جو تباہ دوبارہ تھا لے تفر ہوا خلب لمایو علیہ تاکہ آپ کا خلب فارغ ہو جائے مایو علیہ کی طرف متوجہ ہو توجہ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ لے تخلا تخلّہ دنیا دوسری مرتبہ لے لما لمائی اور تیسری مرتبہ نہ سکی تاکہ اس سے آپ کو ان حاصل ہو جائے پہلی مرتبہ وہ دنیا سے قلم کو فازل کر رہے دوسری مرتبہ وہی کے متوجہ کر رہے اور تیسری مرتبہ وہی کے ساتھ اس پیدا کر ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کو دبایا گیا اس لیے تاکہ آلود یہ عالم مادی اس سے آپ کا خل فارغ ہو جائے اور دوسری مرتبہ آپ کو دبایا گیا تاکہ عالم ملکوت اور عالم روحانیت کی طرف آپ کا اتفاق ہو جائے اور تیسری مرتبہ آپ کو دبایا گیا اس لیے تاکہ مائیت الہیہ اور حضور کی کیفیت آپ کو حاصل یعنی آپ کا قلب ہر روز اللہ کی یاد سے آواز پہلی مرتبہ عالم ناسوت عالم مادیات سے آپ کو نکالنا تھا دوسری مرتبہ عالم ملکوت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا تھا اور تیسری مرتبہ یہ تھا تاکہ آپ کے قلب میں اللہ کی یاد بس جائے ہر وقت آپ کو محیط الہیہ کا استدار ہو